توفیق بھی ہے اللہ تعالیٰ سے اس کورس کو کامیاب بنائے ہمارے علم میں اضافہ فرمائے اور اس کے نبی جناب عربی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہمیں حج کرنے کی توفیق عنایت فرمائے جیسا کہ اعلان کیا گیا کہ انشاءاللہ یہ کورس تین دنوں تک چلے گا آج اور کل اور پھر پرسوں بھی اسی وقت پہ انشاءاللہ اللہ مغرب کی نماز کے بعد اسی مسجد میں یہ کورس ہوتا رہے گا قبل اس کے کہ ہم کورس شروع کریں دو تین چیزوں کی طرف آپ حضرات کی توجہ دلانا بہت ہی ضروری سمجھتے ہیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہر عمل کی قبولیت کے لیے دو اہم شرط ہوتی ہے ایک اخلاص اور دوسرے وہ عمل جناب عربی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کے طریقے کے مطابق ہونا جب تک یہ دو شرطیں نہیں پائی جائیں گی کسی کا بھی عمل اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا سب سے پہلی شرط کیا ہے انسان کا مخلص ہونا یعنی وہ عمل اللہ کے لیے انسان انجام دے اس کی نیت صحیح ہو ریا اور نمود نہ ہو دکھاوا مقصد نہ ہو کہ لوگ ہمیں حاجی کہیں گے یا اس طریقے سے لوگ کہیں گے اتنی بڑی تنخواہ ہے تم نے حج نہیں کیا یا اس طریقے سے اتنی ہماری عمر زیادہ ہو گئی ہے لوگوں کو ہمیں منہ دکھانا ہے یہ مقصد نہیں ہونا چاہیے کہ ہمارے نام کے سامنے حاجی لکھ کر کے آئے جیسا کہ بہت سارے لوگ جب حج کر لیتے ہیں اگر ان کے نام کے سامنے حاجی نہ لکھا جائے تو ناراض ہو جاتے ہیں کہ ہم نے حج کیا ہے اور آپ نے مجھے ایسے ہی پکار لیا اور حاجی آپ نے مجھے نہیں کہا تو سب سے پہلے ضروری یہ ہے کہ ہمیں اپنی نیتوں کے اندر اخلاص پیدا کرنا چاہیے اور ہمارا یہ عمل جناب اور یہ خالص اللہ تعالیٰ کے لیے ہونا چاہیے اللہ رب اللہ ماتا کہ عما عمر اللہ عبد اللہ مخلصین اللہ الدین لوگوں کو اسی بات کا حکم دیا گیا تھا کہ وہ خالص یکسو ہو کر کے اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ان اعمال و بھی اعمال کا دار و مدار انسان کی نیت پر ہے جیسے انسان کی نیت ہوگی اسی طریقے سے انسان کو اس پر ثواب ملے گا یا اسے گناہ ہوگا اگر نیت درست نہیں ہے تو اس عمل کو اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا کوئی ثواب نہیں ملے گا تو سب سے پہلے ہم یہ کہنا چاہیں گے ہم اپنے لیے بھی اور آپ حضرات کے لیے بھی خواتین کے لیے بھی کہ بالخصوص وہ لوگ جنہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان حج کی سعادت ملنے والی ہے وہ اپنی نیتوں کو خالص کر لیں اور ان کے حج کرنے کا مقصد اللہ کی رضا ہو اللہ کی خوشنودی کا حصول ہو ریا اور نمود نہ ہو دکھاوا ہو دوسری شرط یہ ہے کہ وہ ہمارا عمل جناب عربی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے حج کیا ہے اس طریقے سے ہمیں حج کرنا چاہیے آپ نے حج فرمایا اور فرمایا کہ خزو عنی مناسککم تم لوگ مجھ سے حج کرنے کا طریقہ سیکھو یعنی جیسے میں نے حج کیا ہے تم لوگ بھی اسی طریقے سے حج کرو جیسے آپ نے نماز کے بارے میں فرمایا کہ سلو کمار تم انہیں وسلی تم اس طریقے سے نماز پڑھو جس طریقے سے تم ہم نے ہمیں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے ایسے آپ نے حج کے بارے میں فرمایا کہ جس طریقے سے میں نے حج کیا ہے اسی طریقے سے تمہیں بھی حج کرنا ہے اگر کوئی اور طریقہ ہم اپنائیں گے تو وہ حج اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا جس رات آپ نے جہاں تشریف لے گئے جو دن آپ نے جہاں گزارا یا اس طریقے سے آپ نے جس وقت جو عمل کیا ویسے ہی ہمیں بھی کرنا ہے اگر اس کے برعکس کریں گے تو ہمارا وہ عمل اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرمائے گا وہ عمل قبول نہیں فرمائے گا تو یہ دو اہم شرطیں ہیں کسی بھی عمل کی قبولیت کے لیے انسان کا مخلص ہونا اور وہ عمل جناب عربی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کے طریقے کے مطابق ہونا انشاءاللہ اس کورس کے اندر آپ کو ہی طریقہ بتایا جائے گا جس طریقے پر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا ہے یہ دو باتیں ہوگی تیسری بات یہ ہے کہ عورتوں کے لیے بطور خاص یہ کورس کرایا جا رہا ہے اور مرد حضرات بھی ساتھ ہی ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی اس کورس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں مرد حضرات کے لیے بعد میں خصوصی طور پر بھی ان کے لیے کلاس ہوگی تیس اگست سے ان اللہ جس میں ہمارے شیخ تمیم صاحب تشریف فرما وہ کرائیں گے اور میں بھی ان اللہ وہ کورس کراؤں گا یہ جو حج ہے یا اسلام کے جو دیگر ارکان یا اعمال ہیں اس میں مرد اور عورت دونوں برابر ہوتے ہیں یعنی جس طریقے سے مرد حج کرے گا ایسے عورتیں بھی حج کریں گی عورتوں کے حج کرنے کا طریقہ مردوں سے مختلف نہیں ہے جیسے مردوں کی جیسے نماز ہوتی ہے ایسے ہی عورتوں کی نماز کا بھی طریقہ ہے جیسے مرد روزہ رکھتا ہے عورت بھی ویسے ہی روزہ رکھے گی جیسے مرد زکوٰۃ دیتا ہے جو نصاب ہے وہی نصاب وہی ساری شروط عورتوں کے لیے بھی ہیں ایسے ہی جتنے بھی اسلام کے احکام ہیں مرد اور عورت کے اندر کوئی فرق نہیں ہے جس طریقے سے مرد روزہ رکھے گا ایسی عورت بھی روزہ رکھے گی جیسے مرد حج کرتا ہے عورت بھی ایسی حج کرے گی جیسے مرد نماز پڑھتا ایسے ہی عورت بھی نماز پڑھے گی چند چیزوں کے اندر فرق ہے جو عورتوں کے مخصوص مسائل ہیں حیض اور نفاس کا مسئلہ ہے اس میں ان کے لیے کچھ اور حکم ہے البتہ جو ادائیگی کا طریقہ ہے ادائیگی کے طریقے میں مرد اور عورت کے اندر اسلام کے کسی بھی حکم میں کوئی فرق نہیں ہے چاہے وہ نماز کا مسئلہ ہو یا کوئی اور مسئلہ ہو جیسے مرد نماز پڑھتا عورت میں اسی نماز پڑھے گی وہ بھی اس کے لیے وضو کرنا ضروری ہے جیسے مرد وضو کرتا ہے عورت بھی ویسے وضو کرے گی اور جیسے مرد نماز پڑھتا ہے اللہ اوبر کہہ کر کے نماز شروع کرتا ہے سورہ فاتحہ پڑھتا ہے اور دیگر صورتیں پڑھ کر کے رکو کرتا ہے سجدہ کرتا ہے اور سجدے کی دعائیں پڑھتا ہے تشہد کرتا ہے سلام پھیرتا ہے ویسے ہی عورت بھی کرے گی دونوں کے اندر کوئی فرق نہیں جیسے مرد سجدہ کرتا عورت بھی ویسے ہی سجدہ کرے گی یعنی کہ عورت کے سجدہ کرنے کا طریقہ الگ ہے یا عورت کے رکو کرنے کا طریقہ الگ ہے یا اس طریقے اس کے تشود میں بیٹھنے کا طریقہ الگ ہے ایسی کوئی بات نہیں طریقے کے اندر کوئی فرق نہیں کیا فرق ہے کچھ عام مسائل میں فرق ہے کچھ عام حکام کے اندر فرق ہے جیسے عورت کا گھر کے اندر نماز پڑھنا زیادہ افضل ہے البتہ وہ مسجد میں اگر نماز پڑھے گی اس کی نماز ہو جائے گی عورتوں کی جو آخری آخری صف ہوتی ہے وہ زیادہ بہتر ہوتی ہے مرد کی پہلی صف بہتر ہوتی ہے اس طریقے سے مرد کے لیے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا ضروری ہے عورت کے لیے جماعت واجب نہیں ہے ایسے ہی اگر لڑکی بالغ ہو گئی اس کے سر پر دوپٹہ ہونا چاہیے اگر ننگے سر نماز پڑھے گی اس کی نماز نہیں ہوگی جب کہ مرد کے لیے ایسا حکم نہیں ہے تو یہ جو چند چیزیں ہیں ان کے اندر فرق ہے البتہ جو طریقہ ہے نماز کا اس طریقے کے اندر مرد اور عورت کے اندر کوئی فرق نہیں ہے مرد کی بھی نماز جیسے اللہ اکبر سے شروع ہوتی ہے السلام علیکم پر ختم ہوتی ہے ایسے عورت کی بھی نماز اللہ اکبر سے شروع ہوگی اور السلام علیکم پر ختم ہوگی جو سجدے کی دعائیں مرد کے لیے ہے وہی ساری دعائیں عورتوں کے لیے بھی ہیں جو رکوع کی دعائیں مرد کے لیے ہیں وہی ساری دعائیں عورتوں کے لیے بھی ہیں تو یہ بنیادی چیز آپ دھیان میں رکھیں کہ عورت کے حج کا طریقہ بھی وہی ہے جو مرد کے حج کا طریقہ ہے اس لیے جو طریقہ بیان کیا جائے گا وہ طریقہ سب کے لیے عام ہے سب کے لیے ہے اس میں کوئی تخصیص نہیں ہے اگر کوئی بات آئے گی جو عورتوں کے لیے خاص مسئلہ ہوگا تو ہاں اس کی وضاحت کر دی جائے گی ورنہ طریقے کے اندر مرد اور عورت میں کوئی فرق نہیں ہے حج میرے ساتھیوں یہ اسلام کا ایک اہم رکن ہے اور یہ پانچواں رکن ہے اور حج کا فرض ہونا یہ قرآن سے بھی ثابت ہے حدیث سے بھی اور اس پر پوری امت کا اجماع بھی ہے اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرمایا بول اللہ علّہ سے حج البعیت علیہ سبیلا کہ اللہ رب العالمین نے اس شخص پر مرد ہو یا عورت جسے بیت اللہ کی استطاعت ہے جانے کی حج کرنے کی اس کے اوپر اللہ رب العالمین نے حج فرض کر دیا ہے ایسے ہی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے سب سے پہلے اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی اور رسول ہیں یہ پہلا رکن ہے دوسرا دن اور رات میں پانچ وقت کی نماز پڑھنا تیسرا زکوٰۃ ادا کرنا سال میں ایک مرتبہ جس کا مال نصاب کو پہنچ جائے اور چوتھا رکن کیا ہے رمضان کے روزے رکھنا اور پانچواں رکن یہ ہے بیت اللہ کا حج کرنا جس کو اللہ اقامین استطاعت سے نوازے تو یہ جو حج ہے یہ اسلام کا پانچواں رکن ہے اور حج کی فضیرت بہت زیادہ احادیث کے اندر بھی آئی ہوئی ہے ایک حدیث میں آپ فرماتے ہیں کہ من حج حاضل البئی فلم فس ولا یفسق رج آ ام ہو یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ آپ فرماتے جس بیت اللہ کا حج کرے اور حج کے دوران وہ فسق و فجور سے دور رہے تو وہ ایسے ہی گناہوں سے پاک و صاف ہو کر کے لوٹتا ہے اس دن کے طریقے سے جس دن اس کی ماں نے اسے جنم دیا تھا یعنی اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے جو یکسو ہو کر کے اخلاص کے ساتھ اپ نبی کی سنت کے مطابق حج کرتا ہے گناہوں سے پاک و صاف رہتا ہے لایانی باتیں نہیں کرتا ہے فسق و فجور کی باتیں نہیں کرتا ہے کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتا ہے حج کے اندر نیکیاں کرتا ہے ان تمام چیزوں کو کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ اسے گناہوں سے اسی پاک و صاف کر دیتا ہے جیسے گویا کہ آج اس کا نیا جنم ہوا ہو اس طریقے سے ایک حدیث میں آپ فرماتے ہیں کہ العمرۃ العمرہ کفارت الما بینہما والحج المبرور لئی صلاح جزاؤں الجنا کہ ایک عمرہ سے لے کر کے دوسرے عمرے تک یہ عمرہ کیا ہوتا ہے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے یعنی اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اور حج مبرور کا بدلہ جنت کے سوا کچھ نہیں ہوتا ہے اور حج مبرور وہ حج ہوتا ہے جس کے حج کو اللہ تعالیٰ قبول فرما دے اور حج اللہ تعالیٰ کب قبول فرماتا ہے جب انسان کے اندر اخلاص ہوتا ہے اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کرتا ہے پاک آمدنی اور حلال کمائی سے حج کرتا ہے حج کے اندر نیکیاں کرتا ہے فسق و فجور سے لایانی باتوں سے لوگوں کو تکلیف پہنچانے سے دور رہتا ہے یہ تمام شرطیں جس حج کے اندر پائی جائیں اس حج کو حج مبرور کہا جاتا ہے اور اس کا بدلہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے جنت سے نوازتا ہے یہ حج عورتوں کے لیے جہاد ہے جیسا کہ بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہوں نے کہا کہ حج سب سے بہترین عمل ہے تو ہم جہاد کیوں نہ کریں یعنی عورتوں پر جہاد نہیں فرض ہے مردوں پر جہاد فرض ہوتا ہے تو خواتین نے کہا کہ بھئی جہاد بڑی فضیلت والا عمل ہے حضرت عائشہ نے فرمایا رضی اللہ تعالیٰ نے تو ہم جہاد نہ کیوں نہ کریں جس طریقے سے مرد جہاد کرتے ہیں تو آپ نے فرمایا تم لوگوں کے لیے بہترین جہاد حج مقبول ہے یعنی عورتوں کا جہاد کیا ہے حج کرنا ہے اس لیے عورتیں جہاد کے اندر شریک نہیں ہوتی تو اس لیے عورتوں کا جو جہاد ہے وہ حج مبرور ہے اور حج مبرور کا مطلب یہ ہے کہ جس حج کو اللہ تعالیٰ قبول فرما لے تو یہ چند فضیلتیں ہیں حج کی جو آپ کے سامنے بیان کی گئی حج میرے ساتھیوں ہر بندے پر فرض نہیں ہے نہ ہر عورت پر فرض ہے حج کے لیے کچھ شرطیں ہیں جب وہ شرطیں پائی جائیں تب وہ حج انسان کے اوپر فرض ہوتا ہے پہلی شرط کیا ہے اسلام یعنی اللہ رب العالمین نے مسلمانوں پر حج کو فرض کیا ہے اگر کوئی غیر مسلم جا کر کے حج کرے تو اس کا حج قبول نہیں کیا جائے گا جیسے بہت سارے غیر مسلم روزہ بھی رکھتے ہیں کیونکہ روزہ انسان کی صحت کے اندر توازن رکھتا ہے اس لیے بہت سارے مرد بھی یعنی غیر مسلم لوگ جا کر حج اور جو ہے روزہ رکھتے ہیں تو ایسا روزہ رکھنے سے ان کو کوئی فائدہ نہیں ہے انہیں ثواب نہیں ملے گا تو حج کے لیے اسلام کا ہونا ضروری ہے دوسری شرط یہ ہے کہ انسان کی عقل کا ہونا یعنی انسان عقل مند ہے پاگل نہیں ہے مجنون نہیں ہے کیونکہ مجنون اور پاگل پر اسلام کی کوئی عبادت فرض نہیں ہے نہ نماز فرض ہے نہ روزہ فرد ہے نہ اور نہ اور کوئی چیز فرد ہے اس لیے حج کے لیے بھی عقل کا ہونا ضروری ہے کہ انسان عقل مند ہے تب جا کر کے اس کے اوپر حج فرد ہوگا تیسری شرط یہ ہے کہ بالغ ہونا بالغ ہونا یعنی اگر آدمی لڑکا بالغ ہو گیا ہے تب اس کے اوپر حج فرض ہوگا اگر بالغ نہیں ہے تو حج فرض نہیں ہے لیکن اگر نابالغ بچہ حج کرتا ہے تو اس کا حج اللہ قبول کرے گا اس بچے کو بھی ثواب دے گا اور ساتھ ہی ساتھ اس کے ماں باپ ہیں سرپرست حضرات ہیں انہیں بھی ثواب ملے گا لیکن اس کے لیے حج فرض نہیں ہوگا اور بالغ انسان کب ہوتا ہے بلوغت کی کچھ پہچان ہے جیسے داڑھی کا آنا موش کا آنا یا احتلام کا ہونا یہ کیا ہے یہ بلوغت کی پہچان ہے ایسی عورت کے لیے کیا پہچان ہے یعنی حیض کا آنا یہ اس کی پہچان ہے گویا کہ لڑکی بالغ ہو گئی اگر حیض جاری ہو گیا تو اگر لڑکا بالغ ہو گیا ہے لڑکی بالغ ہو گئی ہے تب جا کر کے اس کے اوپر حج فرض ہوگا اگر نابالغ ہیں تو حج فرض نہیں ہے لیکن اگر وہ حج کریں گے تو ان کو حج کا ثواب ملے گا اور بالغ ہونے کے بعد جب اللہ تعالیٰ ان کو مال سے نوازے گا تو ان کو بھی حج دوبارہ کرنا ہوگا اور یہ حج ان کے لیے نفلی حج مانا جائے گا یہ حج ان کے لیے کافی نہیں ہوگا چوتھی شرط یہ ہے استطاعت کی استطاعت استطاعت کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کے پاس مال کا ہونا صحت کا ہونا اور اس طریقے سے حکومت وقت کی طرف سے کسی طرح کی رکاوٹ کا نہ ہونا یہ تین چیزیں استطاعت کے اندر داخل ہیں استطاعت یعنی مال کا ہونا سفر خرچ مال حج کرنے میں جتنا خرچ آ رہا ہے اس کے پاس اتنا مال ہونا چاہیے دوسری شرط یہ ہے کہ انسان تندرست ہو اگر انسان بیمار ہے مریض ہے تو اس صورت میں اب وہ اگر بیماری ایسی ہے کہ وقتی طور پر ہے تو انسان انسان حج نہیں کرے گا اگلے سال حج کر لے گا جی بیماری ختم ہو جائے گی لیکن اگر وہ بیماری دائمی ہے اور ہمیشہ انسان بیمار رہتا ہے فالج کا مریض ہے یا اس طریقے سے اس کے ہاتھ پاؤں شل ہیں یا اور کوئی بیماری ہے کہ انسان سواری پر نہیں بیٹھ سکتا نہ پیدل چل سکتا ہے نہ جہاز پر نہ سواری پر بیٹھ سکتا ہے تو ایسی صورت میں اس کی طرف سے دوسرا آدمی حج کرے گا وہ آدمی جس نے پہلے اپنا حج کر لیا ہو وہ اس کی طرف سے حج کر سکتا ہے تیسری شرط یہ بتائے گی استاد کے اندر کہ حکومت وقت کی طرف سے کسی طرح کی رکاوٹ کا نہ ہونا جیسا آپ مملکت سعودی عرب کے اندر ہیں یہاں پانچ سال کی قید لگائی گئی ہے کہ انسان پانچ سال کے اندر ایک بار صرف حج کر سکتا ہے ہاں اگر وہ اس نے پہلے حج کر لیا تھا اور اگلے سال اس کی بیوی آ گئی تو محرم کے طور پر حج کر سکتا ہے محرم کے طور پر گورنمنٹ نے حکومت نے یہ اس کو اجازت دی ہے کہ محرم کے طور پر وہ حج کر سکتا ہے تو اگر رکاوٹ ہے اس کے لیے تو پھر وہ اس کے اوپر حج فرض نہیں ہے اس کے اوپر حج فرض نہیں ہوگا کیوں اس لیے کہ حکومت کی طرف سے رکاوٹ اس کے لیے موجود ہے یا کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے جسے راستہ پر امن نہیں ہے ابھی تو الحمدللہ یہاں کی حکومت نے تو آپ کے لیے بڑی آسانی کر دی ہے یہ پورا مملکت سعودی عرب امن کا گہوارہ ہے آپ کہیں بھی جائیں الحمدللہ لاکھوں ریال آپ کے جیب کے اندر ہو آپ کی بیوی آپ کے ساتھ ہو بچیاں ساتھ میں ہوں الحمدللہ کسی قسم کا انسان کوئی خوف محسوس نہیں کرتا ہے اور یہ برکت ہے اسلام کے نفاذ کی توحید کی اور سنت کی برکت ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس ملک کو جو ڈکیتی کا گہوارہ تھا جہاں ڈکیتیاں ہوتی ہوا کرتی تھی اور کسی کا نہ جان محفوظ تھی نہ مال محفوظ تھا ہمارے ملک سے لوگ حج کرنے کے لیے آتے تھے یہاں کے لوگ ان کو لوٹ لیتے تھے مال کو لوٹ لیتے تھے حاجیوں کو قتل کر دیتے تھے اس لیے لوگ سفر سر پر کفن باندھ کر کے آتے تھے کہ ہمارا آخری سال ہے اور اب شاید تم سے دوبارہ ملاقات نہ ہو لیکن الحمدللہ یہاں کی حکومت نے ایسا انتظام کیا کہ اسلام کا نظام نافذ کیا الحمدللہ اللہ رب العالمین نے ایسی برکت دی کہ مال بھی دیا اور اس طریقے سے اس ملک کو امن و امان کا گہوارہ بنا دیا ہے تو کبھی کبھی ایسا اگر ہو راستہ پرامن ہو اور انسان کی جان کا خطرہ ہو اگرچہ اس کے پاس مال ہے تندرست بھی ہے تو اسی صورت میں چونکہ جان مقدم ہے لہذا اسی صورت میں انسان کے اوپر حج فرض نہیں ہوگا تو استطاعت کے اندر تین چیزیں شامل ہیں مال کا ہونا انسان کا تندرست کا ہونا راستے کا پرامن ہونا یہ تمام چیزیں استطاعت کے اندر شامل ہیں یہ چار شرطیں ہیں عام مرد کے لیے اور عورت کے لیے دو اور شرطیں ہیں جو عورت کے لیے بطور خاص ہیں ان میں سے ایک ہے کہ محرم کا ساتھ ہونا کہ انسان عورت اگر حج کرنے جاتی ہے تو اس کے لیے محرم بھی اس کے ساتھ ہونا چاہیے ایسے ہی عورت کا شوہر کی وفات کے بعد عدت کی حالت میں نہ ہونا اگر کسی کی کسی کے شوہر کی وفات ہو گئی ہے اور شوہر کی وفات کے بعد چار مہینہ دس دن عدت ہوتی ہے چار مہینہ دس دن عدت کے اندر اگر عورت ہے تو ایسی عورت کے اوپر حج فرض نہیں ہے حج اس کے اوپر فرض نہیں اگلے سال وہ حج کرے گی کیونکہ عدت کے دوران عورت اپنے جگہ سے گھر سے نہیں نکل سکتی صرف ضروری کاموں کے لیے جیسے قدائے حاجت کے لیے نکل سکتی ہے یا اس طریقے سے اگر کوئی گھر میں نہیں ہے تو سامان خریدنے کے لیے کھانے پینے کا اس کے لیے نکل سکتی یا بیمار ہو گئی ہے تو علاج کے لیے نکل سکتی ہے ورنہ اور کسی کام کے لیے نماز کے لیے مسجد آنا یا بازار کے لیے شاپنگ کرنے کے لیے جانا یا اس طریقے سے حج کے لیے نکلنا یا اس کے لیے منع تو یہ دو شرطیں اور بھی ہیں عورت کے لیے ایک تو محرم کا ہونا اور دوسری شرط کیا ہے کہ عورت شوہر کی وفات کے بعد جو عدت ہوتی ہے اس عدت کے اندر نہ ہو لیکن اگر کوئی عورت بغیر محرم کے حج کرتی ہے تو اس عورت کا حج قبول ہو جائے صحیح مانا جائے گا کیونکہ یہ جو شرط ہے یہ حج کے ادائیگی کے لیے شرط نہیں ہے صحیح ہونے کے لیے شرط نہیں ہے یہ یعنی یہ شرط جو ہے اس کی جو ہے یہ وجوب کی شرطیں ہیں نہ کہ حج کے صحیح ہونے کی یعنی واجب ہونے کے لیے شرط ہے اور حج کے صحیح ہونے کے لیے شرط نہیں ہے لہذا اگر کوئی عورت بغیر محرم کے سفر کرتی ہے یا حج کرنے آ جاتی ہے اور وہ تمام ارکان واجبات کرتی ہے تو ایسی صورت میں اس عورت کا حج صحیح ہوگا ٹھیک بات سنا رہی ہے تو یہ ہے کہ یہ جو شرط بتائی گئی ہے یہ حج کے صحیح ہونے کی شرط نہیں ہے حج اس کا صحیح ہو جائے گا لیکن اسے گناہ ہوگا کیونکہ اس نے مخالفت کی ہے اور اس طریقے سے بغیر محرم کے اس نے سفر کیا ہے تو بغیر محرم کے سفر کرنے کا اس کو گناہ ہوگا لیکن وہ جو حج کرے گی اس کا حج کیا ہوگا اس کا حج صحیح مانا جائے گا اس کا حج کیا ہوگا صحیح مانا جائے گا آپ اس کو مثال یوں سمجھیں جیسے ایک آدمی کا کپڑے کا ٹخنے سے نیچے رکھنا گناہ ہے ہے کہ نہیں ہے مردوں کا کپڑا ٹکنے سے اوپر ہونا چاہیے پیجامہ ہو یا لنگی ہو پینٹ ہو جو بھی ہو توپ ہو ٹکنے سے اوپر ہونا چاہیے اگر کوئی آدمی نماز پڑھتا ہے اور اس کا کپڑا ٹکنے سے نیچے ہے تو اس کی نماز ہوگی کہ نہیں ہوگی نماز ہوگی لیکن ٹکنے سے نیچے کپڑا رکھنے کا اس کو گناہ ہوگا ایسے معاملہ یہاں بھی ہے کہ اگر عورت حج کرتی ہے بغیر محرم کے اس کا حج ہو جائے گا لیکن بغیر محرم کے سفر کرنے کی وجہ سے اس کو گناہ ہوگا کیونکہ اس نے اللہ کے رسول کے ایک حکم کی مخالفت کی ہے یہ گناہ ہوگا لیکن اس کا حج کیا ہو جائے گا اس کا حج صحیح مانا جائے گا اگر اس نے حج کے اندر سارے ارکان اور سارے واجبات اس نے کیے ہیں تو یہ عورتوں کو ملا کر کے گویا کی چھ شرطیں ہو جاتی ہیں حج کی چھ شرطیں پہلی شرط مسلمان ہونا دوسری شرط عقل مند ہونا تیسری شرط کیا ہے بالغ ہونا چوتھی شرط کیا ہے استطاعت کا ہونا یہ سب کے لیے کامن مرد اور عورت سب کے لیے عورت کے لیے دو چیزیں اور پائے جانا ضروری ہے ایک تو یہ ہے کہ اس کا محرم کا ہونا اور دوسری بات یہ ہے کہ وفات کے بعد جو شوہر کے بعد کے بعد جو عدت ہوتی ہے اس عدت کے اندر اس کا نہ ہونا لیکن جیسا کہ میں نے بیان کیا اگر کوئی عورت بغیر محرم کے حج کرتی ہے یا اس طریقے سے بغیر اور عدت کے اندر جا کر کے حج کر لیتی ہے تو اسے گناہ ہوگا لیکن اس کا حج کیا ہوگا صحیح مانا جائے گا اسلام کے تمام احکام کے اندر شرط یہ ہے یا اصل یہ ہے کہ آدمی خود وہ عمل کرے لیکن کچھ ایسے اعمال ہیں جن میں اللہ رب العالمین نے آسانی رکھی ہے انہیں میں سے حج ہے کہ حج کے اندر نیابت جائز ہے نیابت یعنی حج بدل جس کو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی کسی اور کی طرف سے حج کرنا چاہتا ہے تو یہ بھی شریعت کے اندر جائز ہے کہ انسان دوسرے کی طرف سے حج کر سکتا ہے لیکن کب کرے گا اس کے لیے کچھ شرطیں پہلی شرط یہ ہے کہ جو آدمی کسی اور کی طرف سے حج کر رہا ہے پہلے اسے ضروری ہے کہ اپنا اس نے حج کیا ہو کبھی بھی زندگی میں اگر اپنا حج کر لیا ہے تو دوسرے کی طرف سے حج کر سکتا ہے دوسری شرط یہ ہے کہ اگر وہ انسان کسی زندہ انسان کی طرف سے حج کرنا چاہتا ہے تو زندہ انسان کی طرف سے حج کرنا جائز نہیں ہوگا کب جائز ہوگا جب زندہ انسان کے اوپر حج فرض ہو گیا ہو اور وہ بیمار رہتا ہو آنے کی طاقت نہ رکھتا ہو تو اس صورت میں اس کی طرف سے انسان حج بدل کر سکتا ہے جیسے میں نے بتایا تھا اس سے پہلے کہ اگر کوئی آدمی اس کے پاس مال ہے لیکن بہت زیادہ بوڑھا سو سال کا ہو گیا ہمیشہ بستر پر رہتا ہے لیکن اس کے پاس عقل ہے مال بھی اس کے پاس ہے لیکن تندرستی اس کے پاس نہیں ہے اب ایسے آدمی کی طرف سے انسان حج کر سکتا ہے کون وہ شخص جس نے پہلے اپنا حج کر لیا لیکن ایک ایسا انسان جس پر حج نہیں فرض ہوا ہے غریب ہے تو اس آدمی کی طرف سے حج بدل نہیں کیا جائے گا کیوں اس لیے کہ حج کے لیے مال کا ہونا ضروری ہے یہاں اس کے پاس مال ہی نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ نہیں پوچھے گا قیامت میں تم تم نے نے مال حج کیوں نہیں کیا یا اس آدمی کے اوپر حج فرض ہو گیا ہے لیکن تندرست ہے وہ ہٹھا کھٹھا ہے نوجوان ہے تو اس کی طرف سے دوسرا آدمی حج کر سکتا ہے نہیں کرے گا اسے خود آ کر کے اپنا حج کرنا پڑے گا کیونکہ وہ خود طاقت رکھتا حج کرنے کی کس صورت میں حج کر سکتے ہیں اگر زندہ ہے تو اس کے اوپر حج فرض ہونا چاہیے اور دوسری چیز کیا ہے وہ بیمار رہتا ہے دائمی مریض ہے سواری پر بیٹھنے کی طاقت نہیں رکھتا ہے تب ایسے آدمی کی طرف سے انسان حج کر سکتا ہے اور اگر کسی آدمی کی وفات ہو گئی ہے تو اس کی طرف سے انسان حج بدل کر سکتا ہے چاہے وہ غریب تھا یا مالدار تھا اس کی وفات ہو گئی ہے تو اس کی طرف سے وہ انسان جس نے اپنا پہلا حج کر لیا ہے کبھی بھی وہ اس کی طرف سے حج کر سکتا ہے بات واضح ہوئی کہ نہیں واضح ہوئی کوئی اشکال اس کے بارے میں ہاں بات سنا رہی ہے جی ہاں میں نے اس سے پہلے بتایا کہ حج کے اندر بلوغت شرط ہے لیکن اگر کوئی بچہ حج کرے گا تو اس بچے کا حج ہوگا اب اگر وہ بچہ چھ سال سے یا سال سے سال سے زیادہ اس کی عمر ہے تو وہ بچہ خود اپنا کام کرے گا جیسے احرام جب باندھے گا تو کہے گا لبیک اللہ عمرتن عمر تن حجن خود احرام کا کپڑا پہن لے گا وہ ہے کہ نہیں ہے جائے گا طواف کرے گا صفا مروا کے صحیح کرے گا اپنے باپ کے ساتھ یا اپنی ماں کے ساتھ جیسے اس کا باپ کرے گا ویسے وہ بھی کرے گا لیکن اگر بچہ اور کم عمر کا ہے چار سال کا ہے تین سال کا ہے تو اس کی طرف سے بھی حج کرنا جائز ہے لیکن اس صورت میں بچہ وہ خود نہیں کہہ پائے گا تو جو اس کا سرپرست ہے وہ اس کی طرف سے کہہ دے گا لبیک اللہ حجتن کہے اس کی طرف سے اور اس طریقے سے اگر عمرہ کرنے کا ارادہ ہے تو اس کی طرف سے عمرہ کہے گا اور اس کو احرام کا کپڑا پہنوا دے گا اور اگر وہ اتنا چھوٹا ہے کہ پمپر پہنتا ہے اس کو پمپر بھی پہنا سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے کیونکہ نابالغ ہے بچہ ہے بھی وہ چھوٹی عمر کا ہے ٹھیک ہے تو اس صورت میں اور اگر اتنا زیادہ چھوٹا ہے تین سال چار سال کا ہے باپ اس کو لے کر کے گود میں طواف کرتا ہے صحیح کرتا ہے تو باپ کا بھی کس کا بھی طواف ہوگا اور بچے کا بھی طواف ہوگا ایسے ہی باپ کی بھی صحیح ہوگی اور بچے کی بھی صحیح ہوگی اگر بچے کو گود میں لے کر کے باپ طواف کرتا ہے یا صحیح کرتا ہے اور اگر مان لیجیے بچہ بڑا بھی ہو گیا جیسے چھ سال سات سال کا ہے اسے بھی اگر آپ ٹرالی میں بیٹھا کر کے یا گود میں لے کر کرتے ہیں تو بھی آپ کا طواف ہوگا اس کی بھی کا بھی طواف ہوگا یعنی الگ الگ طواف کرنے کے لیے آپ کو ضرورت نہیں ہے کہ پہلے اپنا طواف کریں پھر بچے کو لے کر کے گوئے کہ آپ کا دو طواف ہو جائے گا تو اسلام کے اندر اتنی آسانی ہے کہ اگر آپ بچے کو گود میں لے کر کرتے ہیں یا ٹرالی پہ بٹھا کے کرتے ہیں تو آپ کا بھی ہوگا اور ساتھ ہی ساتھ آپ کے بچے کا بھی ہوگا لیکن ایسی صورت میں بچے کو تو بھی ثواب ملے گا اور ساتھ ساتھ اس کے ماں باپ کو بھی ثواب ملے گا اس کے ماں باپ کو بھی ثواب ملے گا لیکن جب بچہ یہ بالغ ہوگا تو بالغ ہونے کے بعد اگر اللہ تعالیٰ اس کو مال سے نوازے گا تو اس کے لیے حج کرنا ضروری ہوگا اور یہ حج کیا ہوگا اس کا نفلی حج مانا جائے گا تو یہ تھا بچوں کے حج کا طریقہ اگر کوئی بچہ احرام باندھ لیتا ہے اپنا بال کاٹ لیتا ہے ناخن کاٹ لیتا ہے سلا ہوا کپڑا پہنتا تو کوئی مشکل نہیں اس کے اوپر کوئی فدیہ نہیں کس پر فدیہ ہوگا جو بڑے لوگ ہیں ان کے اوپر فدیہ ہوگا بچوں کے اوپر کوئی فدیہ نہیں ہوگا کیونکہ بچہ بھی نابالغ ہے اور اس کو زیادہ عقل اور زیادہ شعور اور سوج بوجھ نہیں ہے حج یا عمرہ کرنے کے لیے پانچ میقات ہمارے نبی نے متعین کیے ہیں ان پانچ جگہوں پر جانے کے بعد انسان حج یا عمرے کا احرام مانتا ہے کون سے میقات ہیں ایک تو مدینہ کا میقات ہے جس کو ذوالحلیفہ کہا جاتا ہے ذوالحلیفہ دوسرا میقات الجحفہ ہے شام والوں کے لیے یعنی جو لوگ مصر سے لیبیا سے مغرب سے جزائر سے اور اس راستے سے آتے ہیں ان کے لیے کیا ہے الجحفہ ہے ایسے ہی تیسرا جو ہے ریاض جبیل دمام کویت خبجی والوں کے لیے کرن المنازل ہے جس کا نام سیل الکبیر نیا پڑا ہو جو طائف کے اندر پڑتا ہے جو یہاں سے جائیں گے ریاض ہوتے ہوئے ان لوگوں کا میقات کون سا ہے طائف کا ہے جو اس راستے جائیں گے اگر آپ مدینے کے راستے جائیں گے تو آپ کا مدینے کا مقات ہو جائے گا ہے کہ نہیں ہے آپ کا مدینے کا مقات ہو جائے گا اور اگر ریاض کے راستے سے جائیں گے طائف کے راستے سے طائف کا مقات ہوگا چوتھا میقات کیا ہے علم جو ہندوستان پاکستان بنگلہ دیش سری لنکا یمن سے آنے والوں کے لیے علم علم ہے اور یہ جدہ سے پہلے پڑتا ہے اس لیے جو لوگ ہوائی جہاز سے ہمارے ملک سے آتے ہیں ان کو چاہیے کہ پہلے وہ احرام کا کپڑا جہاز میں بیٹھنے سے پہلے پہن لیں اور جب وہاں علم الملک کے پاس تو وہاں پر لبیک اللہ عمرتن یا لبیک اللہ حجن کہہ لیں کیونکہ وہاں ان کو احرام کا کپڑا پہننے کا موقع نہیں ملے گا اور نہ ہی غسل کرنے کا موقع ملے گا ان کو جی ہاں تو یہ چوتھا علم چوتھا جو ہے کیا ہے میخات ہے جس کو علم کہا جاتا ہے پانچواں میقات کیا ہے ذات عرق جو عراق والوں کے لیے متعین کیا گیا ہے جو عراق سے لوگ آئیں گے ان کے لیے ذات عرق ایک جگہ ہے وہاں پہنچ کر کے وہ رام باندھتے ہیں تو یہ پانچ میقات ہیں آدمی کا اگر حج کا ارادہ ہے یا عمرے کا ارادہ ہے اور یہاں سے گزرتا تو اس کو احرام کا کپڑا پہننا ضروری ہے سلے ہوئے تمام کپڑے اتار دے اور احرام کا کپڑا پہن لے مرد کے لیے دو سفید چادر ہے اور عورت کے لیے ان کا اپنا جو کپڑا ہو لباس ہے وہی لباس وہ پہنیں گی ان کے لیے احرام کیا کوئی خاص لباس عورتوں کے لیے نہیں ہے اگر کوئی آدمی میقات پر پہنچتا ہے اور اس کو نہ حج کا ارادہ ہے نہ عمرے کا ارادہ ہے تو وہ کیا کرے گا کہ اس کے لیے کا کپڑا پہننا ضروری ہے نہیں وہ ایسے ہی مکے کے اندر جا سکتا ہے کیونکہ اس کا ارادہ نہیں ہے نہ حج کرنے کا ارادہ اور نہ ہی عمرہ کرنے کا ارادہ ان لوگوں کے لیے جو حج یا عمرے کا ارادہ کریں جیسے ڈرائیور لوگ ہوتے ہیں یا کچھ لوگ ہمیشہ آتے جاتے رہتے ہیں تو ان کے لیے حرام کپڑا پہننا ضرور نہیں ہے یا آپ ہی مکہ جائیں صرف ایسے ہی جا رہے ہیں لوگوں سے ملنے کے لیے اور آپ کا کوئی ارادہ نہیں ہے تو آپ کو حرام کا کپڑا پہننے کی ضرورت نہیں ہے آپ سلے ہوئے کپڑے کے اندر جائیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ فتح کیا تھا تو آپ سلے ہوئے کپڑے میں مکہ داخل ہوئے تھے اور آپ کے سرے مبارک پر ہیلمٹ تھی خود تھی اور آپ سلے ہوئے کپڑے میں داخل ہوئے کیوں اس لیے کہ آپ مکہ فتح کرنے کے لیے گئے تھے عمرے کے ارادے سے آپ مکے میں داخل نہیں ہوئے تھے یہ ہے پانچ میقات اب آپ کو حج کرنا ہے یا عمرہ کرنا ہے اب آپ اس میقات میں پانچوں میقات میں سے کسی ایک میقات پر جب آپ پہنچیں گے تو وہاں پر کچھ چیزیں کرنا آپ کے لیے مصنون ہیں مرد کے لیے بھی اور عورت کے لیے بھی مرد کے لیے کیا ہے عورت کے لیے مرد کے لیے غسل کرنا میقات پر غسل کرنا یہ سنت ہے ضروری نہیں ہے آپ غسل پہلے بھی کر سکتے ہیں لیکن وہاں پر پہنچ کر کے غسل کرنا کیا ہے یہ سنت ہے مرد کے لیے اپنے جسم کے اوپر خوشبو لگانا بھی سنت ہے مرد کے لیے عورت کے لیے نہیں مرد کے لیے کیا ہے خوشبو لگانا سنت ہے ان عورتوں کے لیے بھی غسل کرنا سنت ہے جو عورتیں حیض کی حالت میں ہیں یا نفاذ کی حالت میں حدیث کے اندر آتا ہے کہ اسمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حج کا احرام باندھا تو ان کو حیض بچہ پیدا ہو گیا حضرت زبیر رضی اللہ عبداللہ عبداللہ رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے تھے عبداللہ بن زبیر بڑے عظیم صحابی ہیں یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ تم بھی غسل کر لو تو یہ غسل کرنا سب کے لیے سنت ہے مرد ہو یا عورت ہو یا ایسے ہی عورت اگر حیض کی حالت میں ہے نفاذ کی حالت میں ہے تو بھی اس کے لیے سنت ہے غسل کرنا اگرچہ ضروری نہیں ہے نہ مرد کے لیے نہ عورت کے لیے غسل آپ نے کر لیا سلے ہوئے سارے کپڑے اتار دیا اور آپ نے دو سفید چادر پہن لی تو جسم کے اوپر خوشبو لگانا آپ کے لیے کیا ہے سنت ہے جسم کے کپڑے کے اوپر نہیں کپڑے پر لگانا حرام ہے مرد کے لیے عورت کے لیے تو خوشبو لگانا ہی منع ہے آرام سے پہلے بھی آرام کے بعد بھی یہ مرد کی بات ہو رہی ہے کہ مرد کیا کرے گا اپنے جسم کے اوپر خوشبو استعمال کر سکتا ہے اس کے بعد آپ کیا کہیں گے لبیک اللہ عمرتن اگر آپ کا عمرے کا ارادہ ہے حج کا ارادہ ہے لبیک اللہ حجن کہیں گے ٹھیک ہے یہ آپ کہیں گے اگر آپ نے یہ کہہ لیا تو اب آپ گویا کہ عمرے میں یا حج میں داخل ہو گئے کیا ہو گئے آپ عمرے کے اندر یا حج کے اندر آپ داخل ہو گئے اب داخل ہو جانے کے بعد آپ کے اوپر کیا ہے بہت ساری پابندیاں لاگو ہوں گی جیسا کہ آگے اب آپ کے سامنے انشاءاللہ بیان کریں گے آپ میکات پر پہنچ گئے اب میکات پر پہنچنے کے بعد انسان تین طرح کا حج کرنے کا اختیار رکھتا ہے کتنے طرح کا تین طرح کا حج کی تین قسمیں ہوتی ہیں حج کی تین قسمیں ہوتی ہیں ایک حج تمتو اور ایک حج کران اور ایک حج افراد تین طرح کا حج ہوتا ہے حج تمتو حج کران اور حج افراد تین طرح کا حج ہوتا ہے حج تمتو بھی آپ کر سکتے ہیں اور یہ سب سے افضل حج ہے اور حج کران بھی کر سکتے ہیں یہ دوسرے نمبر پر ہے فضیلت میں اور تیسرے نمبر پر فضیلت میں حج افراد ہے آپ میقات پر پہنچ گئے جیسے ہم لوگ جا رہے ہیں تو ہمارا جو میقات ہوگا حج یہ جو ہے مدینہ مدینہ ہم میقات پر پہنچ گئے میقات پر یا آدمی ریاض جا رہا ہے ٹھیک ہے اور طائف اس کا میقات ہے وہاں پہنچ گیا اب وہاں پہنچنے کے بعد اس کو غسل کرنا ہے سلے ہوئے کپڑے اتار دینا ہے اب اس کو کون سا حج کرنا ہے یہ اسے ڈسائڈ کرنا وہاں پر ارادہ کرنا ہے اگر وہ حج تمتو کر رہا ہے تو اس کو کیا کہنا پڑے گا سب سے پہلے کہے گا لبیک اللہ عمرتن اے اللہ تعالیٰ میں عمرے کا احرام باندھ کر کے آ رہا ہوں حج تمتو کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان میقات پر عمرے کا احرام باندھے لبیک اللہ عمرتن کہے مکہ جائے طواف کرے صفا مروا کی صحیح کرے اور بال کٹا دے اب اس کا عمرہ کیا ہو گیا مکمل ہو گیا اب دل حجا کی آٹھ تاریخ کو پھر دوبارہ حج کا احرام باندھے کیا کہے گا لبیک اللہ حجن اللہ میں حج کا احرام باندھ رہا ہوں یہ کون کرے گا ایسا حج تمتو کرنے والا اور میں نے بتایا کہ یہ سب سے افضل حج ہے اس کی بہت ساری دلیلیں ہیں ان میں سے ایک دلیل تو یہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کا احرام باندھا تو آپ نے کران کا آپ نے احرام باندھا کیونکہ آپ کے پاس قربانی کا جانور تھا لیکن جب آپ نے حج کا احرام باندھ لیا جب آپ کچھ دور گئے تو جبیل امین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف علیہ صلاح وسلام تشریف لائے جبیل امین علیہ صلاۃ وسلام تشریف لائے اور انہوں نے آپ کو بتایا کہ حج تمتو یہ افضل حج ہے تو آپ نے کیا فرمایا کہ اگر مجھے جو چیز اب معلوم ہوئی اگر مجھے پہلے معلوم ہوتی تو میں حج تمتو کرتا یعنی عمرے کا احرام باندھتا ٹھیک ہے جی؟ پھر آپ نے ان تمام صحابہ کو جنہوں نے حج قران کا احرام باندھا تھا یعنی عمرہ اور حج کا ایک ساتھ ان کے آپ نے حکم دیا کہ تم لوگ اپنا حج بدل لو عمرے کا جو حج کا احرام باندھا تم نے اس کو بدل لو اور عمرے کا احرام کر لو تو بہت سارے صحابہ نے کر لیا پھر اس کے بعد جب آپ نے جا کر کے صفا مروا کی صحیح کی تو پھر آپ نے وہاں اونٹنی پر سوار ہو کر کے فرمایا کہ لوگوں جن کے پاس قربانی کا جانور نہیں ہے ان کو چاہیے کہ اپنا بال کٹا کر کے حلال ہو جائیں پھر وہاں آپ نے حکم دیا لوگوں کو تو اگر حج تمتو افضل نہ ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار صحابہ کو حکم نہ دیتے اور پھر آپ نے فرمایا کہ جو چیز مجھے اب معلوم ہوئی ہے اگر پہلے معلوم ہوتی تو میں کیا کرتا میں بھی حج تمتو کرتا اور کاش میں اپنے ساتھ قربانی کا جانور نہ لاتا تو معلوم یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کی تمنا اور آرزو کی وہ چیز افضل ہوگی یا افضل نہیں ہوگی وہ چیز افضل ہوگی کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی چیز کی تمنا کر سک کریں گے جو چیز افضل ہوگی اور پھر آپ نے صحابہ کو حکم دیا جن کے پاس قربانی کے جانور نہیں تھے کہ تم لوگ کیا کرو اپنا حج کا احرام بدل دو عمرے کا احرام کر لو تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ حج تمتوں یہ افضل ہے اور حج تمتو کا طریقہ میں نے بتایا کہ ہم میقات پر جا کر کے لبیک اللہ عمرتن کہہ کر کے حج کا احرام با عبرے کا احرام باندھیں گے مکہ جائیں گے طواف کریں گے صفا مربع کی صحیح کریں گے بال کٹا کر کے حلال ہو جائیں گے پھر حجا کی آٹھ تاریخ کو آپ صرف حج کا احرام باندھیں گے اس حج کو کیا کہتے ہیں حج تمتو کہا جاتا ہے اور یہی سب سے افضل حج ہے سب سے بہترین حج ہے اس میں آپ کے لیے آسانی بھی ہے اس میں عمل بھی زیادہ ہے اور اس کے اندر اجر اور ثباب بھی زیادہ ہے اس لیے جس کو اللہ توفیق دے اگر وہ قربانی دے رہا تو اسے آدمی کو حج تمتو ہی کرنا چاہیے کیا کرنا چاہیے حج تمتو کرنا چاہیے زیادہ افضل اور زیادہ بہتر حج ہے اگر آپ کسی اور کی طرف سے حج کرنا چاہتے ہیں تو آپ نیکات پر ان کا نام لیں گے کیا کہیں گے اگر حج تمتو کے ارادہ ہے تو کہیں گے لبیک اللہ ان ام امی اے اللہ تعالیٰ میں اپنی ماں کی طرف سے عمر کا احرام باندھ رہا ہوں یا اپنے والد کی طرف سے یا اپنی بہن کی طرف سے یا اپنے خالہ کی طرف جس کی طرف سے بھی آپ کرنا ہو آپ ان کی طرف سے کیا کریں گے احرام باندھ لیں گے کیا کر لیں گے احرام باندھ لیں گے ان کی طرف سے لیکن شرط وہی ہے کہ اگر آپ نے پہلے اپنا حج کیا ہوگا تب باندھ سکتے ہیں اگر نہیں کیے ہیں تو آپ ان کی طرف سے حج کا احرام نہیں باندھ پائیں گے یہ حج تمتو ہے دوسرا حج کیا حج کران حج کران کا مطلب یہ ہے کہ آپ عمرہ اور حج دونوں کا ایک ساتھ احرام باندھ کیا کہیں گے لب اللہ عمرتاً و حجن اے اللہ تعالیٰ میں عمرے اور حج دونوں کا ایک ساتھ احرام باندھ رہا ہوں اب اس کا کیا طریقہ ہوگا اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ مکہ جائیں اگر آپ کے پاس وقت ہے تو پہلے جا کر کے طواف کر لیں اور صفا مروا کی صحیح کر لیں اور اگر وقت نہیں ہے آپ گویا کہ آٹھ تاریخ کو گئے یہاں سے نو تاریخ کو گئے نو تاریخ کو آپ کو عرفات جانا ضروری ہے آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے اگر طواف کریں گے صحیح کریں گے عرفہ کا وقت نکل جائے گا آپ سیدھے عرفہ چلے جائیے کیا کہاں چلے جائیے سیدھے عرفہ چلے جائیے اس کے بعد پھر مزدلفہ آئیں گے پھر دلحجا کی دس تاریخ کو کنکڑی مارنے کے بعد آپ عمرے سے یعنی آپ کا احرام ٹوٹے گا آپ احرام کا کپڑا اتاریں گے اور اگر آپ کے پاس وقت ہے تو آپ پہلے مکہ گئے آپ نے پہلے طواف کیا اور صفا مروا کی صحیح کر لی اب آپ وہیں بیٹھ کر کے انتظار کریں گے پھر دل ہجا کی جب آٹھ تاریخ آئے گی تو آٹھ تاریخ کو آپ سیدھے منا جائیں گے کہاں جائیں گے منا جائیں گے منا رہیں گے آپ پھر نو تاریخ کو عرفات جائیں گے اس صورت میں کیا ہے آپ کو احرام ہی کی حالت میں رہنا ہے آپ اپنا احرام اتار نہیں سکتے کپڑا اتار سکتے ہیں یعنی احرام نہیں بدل سکتے یعنی نیت اپنی آپ ورنہ اگر آپ کپڑا گندا ہو گیا دوسرا احرام کپڑا پہننا چاہے آپ پہن سکتے ہیں دن بھر میں دو مرتبہ غسل کریں دو مرتبہ احرام کا کپڑا بدلے بدل سکتے ہیں میں آگے بتاؤں گا کہ احرام کپڑے کا نام نہیں ہے احرام ایک کنڈیشن اور ایک حالت کا نام ہے جب تک انسان عمرے سے فارغ نہیں ہوگا اس وقت تک اس کنڈیشن کے اندر رہے گا اگرچہ وہ سلا ہوا کپڑا ہی کو نہ پہن لے اگر سلا ہوا کپڑا پہن لے گا اسے فدیہ دینا پڑے گا لیکن اسے احرام کی حالت ہی میں مانا جائے گا بات سنا رہی ہے تو احرام کا کپڑا یہ صرف جو کپڑا ہمارا دو سفید چادر ہے یہ صرف بتاتا ہے کہ آپ احرام کی حالت میں ہیں یعنی ایسی حالت میں ہیں کہ آپ نہ خوشبو لگا سکتے ہیں نہ آپ ناخون کاٹ سکتے ہیں نہ آپ بال کاٹ سکتے ہیں نہ چہرہ ڈھاک سکتے ہیں نہ سر کو ڈھاک سکتے ہیں یہ اس کا مطلب ہے کہ آپ ایسی حالت میں ہیں یہ کپڑا ظاہر کرتا ہے مرد کے لیے اور عورت کے لیے تو کوئی احرام کا کپڑا نہیں ہے اس لیے احرام یہ کپڑے کا نام نہیں ہے یہ ایک حالت اور ایک کنڈیشن کا نام بات سمجھ آئی جی؟ تو اگر کران کی نیت ہے تو آپ کیا کہیں گے لبک اللہ حجتن حجن عمرہ اللہ میں عمرہ اور حج کا ایک ساتھ احرام باندھ رہا ہوں اب آپ مکہ گئے مان لیجیے آپ پانچویں تاریخ کو نکل گئے زلحجہ کی اور حج آٹھ تاریخ سے شروع ہوتا ہے اب آپ عمرہ کر کے کیا کریں گے اپنی اسی حالت میں رہیں گے بال نہیں کٹائیں گے ناخن نہیں کاٹ سکتے خوشبو نہیں لگا سکتے اور اس طریقے سے اور کوئی جو چیز پابندیاں ہیں وہ ساری پابندیاں آپ پر لاگو رہیں گی کب تک جب تک کہ ذلحجہ کی دس تاریخ کو آپ جا کر کے کنکڑی نہ مار لیں اب آپ دیکھیے اس میں مشقت ہے کہ نہیں مشقت ہے بہت زیادہ پریشانی ہے اگر آپ مان لیجیے دس دن پہلے چلے گئے تو بھی آپ کو احرام ہی کی حالت میں رہنا ہے سلا ہوا کپڑا آپ نہیں پہن سکتے ہیں اگر آپ ذرا یہ بند کر دیجیے ذرا تو یہ اوپر والا بند کر دیں گے تو آواز نہیں آئے گی اوپر والا دے کے وہ نکال دیجیے وہ بند ہو گیا ٹھیک ہے اس میں احرام کے اندر انسان کے لیے بڑی مشقت ہے ہے کہ نہیں ہے آپ اگر پانچ تاریخ کو یہاں سے جائیں ابھی مان لیجیے ابھی بھی آپ جا سکتے ہیں اب ابھی جائیں گے آپ کو ذلحجہ کی دس تاریخ تک احرام کی حالت میں رہنا پڑے گا اسے مشقت ہے کہ نہیں مشقت ہے بہت زیادہ مشقت اور پریشانی اسی لیے دین ہمارا آسان ہے اسی لیے ہمارے نبی نے فرمایا تھا صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر میرے پاس قربانی کا جانور نہ ہوتا کاش میں لے کر نہ آیا ہوتا تو میں بھی حج تمتو کرتا تو حج تمتو ہی کیا ہے یہی سب سے افضل حج ہے اس لیے اس حج کے اندر انسان کے لیے کیا مشقت اور پریشانی تو یہ طریقہ کیا ہے اس کا حج کا کہ آپ حج کران میں حج اور عمرہ دونوں کا ایک ساتھ احرام باندھیں گے ٹھیک ہے بات واضح ہو گئی تیسرا کون سا حج ہے حج افراد حج افراد کا مطلب یہ ہے کہ آپ میخات پر صرف حج کا احرام باندھیں آپ کیا کہیں گے لبیک اللہ حجن اے اللہ میں حج کا احرام باندھ رہا ہوں یہ حج اور حج کرام دونوں میں صرف دو چیز کا فرق ہے ایک تو جب آپ احرام باندھتے ہیں نیت کرتے ہیں تب اس کا فرق ہے کہ آپ وہاں پر صرف حج کے نام لیتے ہیں اور اس میں حج اور عمرہ دونوں نام لیتے ہیں دوسرا فرق کیا ہے کہ حج کران کے اندر قربانی دینا ضروری ہے اور اس کے اندر قربانی نہیں ہوتی ہے حج افراد کے اندر دونوں کے کرنے میں کوئی فرق نہیں ہے جیسے وہ حج حج کران کا طریقہ ہے وہی طریقہ حج افراد کا بھی ہے یعنی آپ کہیں گے اللہ حجن اب آپ مکہ جائیں گے مکہ جا کر کے آپ کیا کریں گے اگر ٹائم ہے طواف کر لیں صفا مروا کی صحیح کر لیں پھر آپ احرام ہی میں رہیں گے دل حجا کی آٹھ تاریخ کو پھر آپ کہاں جائیں گے منا جائیں گے پھر سارے اعمال کریں گے پھر دس تاریخ کو جب کنکڑی ماریں گے تب آپ حج تب آپ احرام اتار سکتے ہیں تب جا کر کے آپ آپ جو ہے نیت چینج کر سکتے ہیں یا سلے ہوئے کپڑے پہن سکتے ہیں اور اگر آپ کے پاس وقت نہیں ہے تو آپ سیدھے عرفات چلے جائیے جیسا کہ میں نے حج کران بتایا تھا لہذا حج کران اور حج افراد کے اندر صرف دو چیز دو ہی چیزوں کا فرق ہے ایک فرق تو نیت کا ہے کہ جب آپ احرام باندھتے ہیں تو لبیک اللہ عما حجن کہیں گے حج افراد میں اور اگر کران کی نیت ہو تو کیا کہیں گے لبِ اللہ عما حجن و عمرتن دونوں کہیں گے اور پھر قربانی حج اقران کے اندر قربانی دس تاریخ کو دینی پڑتی دس کو گیارہ بارہ کبھی بھی لیکن قربانی دینا ضروری ہے حج افراد کے اندر قربانی نہیں ہے تو یہ تین طرح کا کیا ہوتا ہے حج ہوتا ہے حج تمتو حج قران اور حج افراد بات سمجھ آ گئی اب آپ میقات پر پہنچ گئے مان لیجیے ایک خاتون ہیں عورت ہے وہ میخات پر پہنچ گئی اب اس کو میقات پر پہنچنے کے بعد عورتوں کا ایک مسئلہ ہوتا ہے اس کا مسئلہ ہوتا ہے اب اگر عورت میقات پر پہنچ کر کے یہ شرط لگا لیتی ہے کہ اگر مجھے جہاں روک دیا گیا میں وہیں رک جاؤں گی ایسی صورت میں فرض کریں اس کو حید آ گیا ٹھیک ہے تو اس صورت میں وہ عورت وہاں حلال ہو جائے گی اب اس کے اوپر کوئی دوسرا فدیہ یا قربانی یا جانور یا دم اسے نہیں دینا پڑے گا ٹھیک ہے ایسے ہی کوئی آدمی بیمار ہے اس آدمی نے شرط لگا لیا کہ مجھے جہاں روک دیا جائے گا میں وہیں رک جاؤں گا اس نے ہنس کے احرام بادہ بہت سخت بیمار ہو گیا اب بیمار ہونے کی وجہ سے اسے واپس آنا پڑا اپنے شہر حج وہ نہیں کر سکتا ہے اب ایسی صورت میں اگر اس نے شرط لگا لیا تھا تو شرط لگانے کی وجہ سے اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اس کے اوپر کوئی فدیہ کوئی دم نہیں ہوگا لیکن اگر آدمی نے کوئی شرط نہیں لگائی اور راستے میں جا کر کے بیمار ہو گیا تو اس کو کیا کرنا پڑے گا اسے حج کرنا پڑے گا اگلے سال اس سال بھی اسے قربانی دینی پڑے گی احرام کپڑا اتار دے جانور دبا کرے اور واپس چلے آئے جا کر کے دوا علاج کر لے اور اگلے سال اسے حج بھی کرنا پڑے گا کیونکہ حج اور عمرہ ایک ایسی عبادت ہے کہ انسان جب اسے شروع کر دے گا اسے پورا کرنا ضروری ہے اللہ ماتا کی واطب والعمرۃ عمر حج اور عمرے کو پورا کرو آپ اگر روزہ رکھنا شروع کر دیا آپ نے تو ضروری کہ آپ روزہ پورا کریں روزہ توڑ بھی سکتے ہیں آپ آپ کی بیماری آ گئی تکلیف زیادہ ہو گئی سفر میں آپ کو زیادہ پریشانی آ گئی روزہ توڑ دیجئے کوئی مسئلہ نہیں لیکن حج اور عمرہ آپ نہیں توڑ سکتے آپ کو پورا کرنا ہی کرنا ہے اگر نہیں پورا کریں گے تو آپ کو دم دینا پڑے گا اس لیے شرط لگانے کا فائدہ یہ ہے کہ اگر عورت مان لیجیے شرط لگا لیتی ہے اور اسے حیض آ گیا تو اسے عمرہ کرنا ضروری نہیں ہوگا مکمل یا اس طریقے سے حج اسے پورا کرنا ضروری نہیں ہوگا وہ چاہے تو چلی جائے واپس چلی آئے اس کے اوپر کوئی فدیہ نہیں ہوگا یا مرد تھا بیمار ہو گیا زیادہ بیماری اسے آ گئی پہلے سے بیمار تھا اس نے فرض لگا لیا اب اسے حج پورا کرنا ضروری نہیں ہوگا جہاں اس کی بیماری بڑھ جائے گی احرام کپڑا اتار کر کے دو جو ہے سلے ہوئے کپڑے پہن کر کے اپنے گھر واپس چلائے اس کے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں ہے اس کے اوپر کوئی فدیہ نہیں ہے تو یہ کیا ہے یہ تین طرح کا حج حج تمتو حج کران اور حج افراد تینوں کا طریقہ آپ لوگوں کو سنایا کہ نہیں سمجھایا ہاں؟ جی بتائیں گے وہ ساری باتیں آئیں گی کہ آپ نے احرام کھول دیا ٹھیک ہے عمرہ کرنے کے بعد حج تمتو کرنے والا عبد الجا کی آٹھ تاریخ کو جہاں اس کی رہائش ہے اگر مکے کے اندر ہے تو مکے کے اندر اگر اپنے خیمے میں پہنچ گیا تو خیمے کے اندر ظہر کی نماز سے پہلے پہلے اس کے لیے سنت ہے کہ ظہر کی نماز سے پہلے اگر مان لیجیے ظہر کے بعد بھی آرام باندھتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے تو جہاں ہوگا وہاں حج کا آرام باندھے گا اگر وہ خیمے میں پہنچ گیا تو لبے تو خیمے میں جا کر غسل کرے گا دو سفید چادر پہن کر کے کہے گا لبیک اللہ حجتن ظہر سے پہلے اگر کر لیتا تو بہتر ہے اور اگر ظہر کے بعد مغرب بعد اثر کے بعد بھی کرتا تو کوئی حرج نہیں ہے جی, جی ہاں تو وہ وہاں سے جا کر احام باندھے گا لیکن جو کران کرنے والے ہیں افراد کرنے والے ہیں ان کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ وہ پہلے ہی سے احرام ہی کی حالت میں ہیں ابھی ان کا احرام اترا ہی نہیں ہے ان لوگوں کا چونکہ تمتو کرنے والوں کا احرام اتر گیا ہے اس لیے دوبارہ کیا کریں گے وہ جب غسل کریں گے تو وہاں پر لبیک اللہ حجتن کہیں گے کیا کہیں گے لبیک اللہ ہم کہیں گے اب یہاں پر میں ایک عورتوں کا ایک مسئلہ بیان کرتا ہوں کیونکہ عورتوں کے لیے خاص یہ کورس ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی عورت حج کا احرام باندھتی ہے حج تمتو کا اس کا ارادہ ہے ٹھیک ہے عورتیں ذرا غور سے مسئلے کو سنوں گی اور یہ مسئلہ بڑا جو ہے پیچیدہ ہے یہ بتانے کے باوجود بھی ان کو سمجھ میں نہیں آئے گا مجھے معلوم ہے لیکن میں اس لیے بتا دیتا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ کچھ عورتوں کو سمجھ میں آ جائے اس کے باوجود بھی اگر سمجھ میں نہ آئے تو پھر وہ فون کر کے پوچھ سکتے ہیں کیونکہ حج ایک ایسی عبادت ہے کہ جب تک انسان نہیں کر لے گا اس وقت تک انسان کو سمجھ میں نہیں آتا ہے حج ایک عملی عبادت ہے پریکٹیکل ضروری ہے اس کے لیے میں کتنا بھی بتاؤں آپ کو یا کوئی بھی کتنا بھی بتائے آپ کو پوری بات سمجھ میں نہیں آئے گی اس وقت تک جب تک کہ آپ ایک مرتبہ حج نہ کر لیں ایسی عمرے کا معاملہ جب تک ایک مرتبہ نہیں کر لیں گے اس وقت تک پوری بات کلیئر آپ کو سمجھ میں آئے گی عورت نے حج کا احرام باندھا حج کا احرام باندھنے کے بعد کچھ دور گئی اسے حیض آ گیا اب عورت کیا کرے گی مکہ جائے گی وہ مکہ پہنچنے کے بعد اگر وہ نو تاریخ سے پہلے پہلے حج سے وہ کیا نام ہے حیض سے فارغ ہو جاتی ہے وہ کیا کرے گی غسل کرے گی اور غسل کر کے جا کر کے طواف کرے گی صفا مروا کی صحیح کر لے گی اور بال کٹا لے گی اس کا عمرہ ہو جائے گا ذرا غور سنیے جو شوہر حضرات وہ بھی غور سے سنیں اس نے ہنس کے احرام بادہ اسے حیض آ گیا عورت کو اب کیا کرے گی مکہ جا کر کے وہ انتظار کرے گی مکے کے اندر بیٹھ کر کے اب اگر نو تاریخ سے پہلے پہلے اس کا حیض ختم ہو گیا تو کیا کرے گی وہ غسل کرے گی وہیں پر جہاں اس کا روم ہے ہوٹل میں غسل کر کے جائے گی حرم طواف کرے گی صفا مروا کی صحیح کرے گی اور بال کٹا کر کے حلال ہو جائے گی انگلی کے ایک بور کے برابر اب اس کا عمرہ مکمل ہو گیا اب سیدھے فوراً وہ حج کے آرام باندھے گی لبک اللہ حجن کہہ کر کے اب وہ سیدھے جائے گی کہاں عرفات جائے گی اور اس کے بعد سارا حج کرے گی اس کا حج مکمل ہو گیا فرض کریں کہ اس کا حج نہیں حیض نہیں ختم ہوا نو تاریخ آ گیا اب اسے معلوم ہے کہ میرا حیض ختم نہیں ہوگا اب وہ کہاں جائے گی اب وہ آٹھ تاریخ کو منا جائے ٹھیک ہے کیونکہ اسے معلوم ہے کہ میرا حیض نہیں ختم ہوگا میرا حج نہیں ختم ہوگا اسے معلوم ہے کہ میرا حج مان لیجیے حج دلیجہ کی دس تاریخ کو ختم ہوگا آٹھ جو ہے گیارہ تاریخ کو ختم ہوگا تو مکہ میں انتظار کرنے کے بجائے اس کے لیے بہتر کیا ہے وہ مینا میں جائے گی مینا میں جائے گی وہ اب اس کا جو اس نے احرام باندھا تھا تمتو کا اب اس کا احرام کس کا ہو جائے گا ہاں؟ حج کران کا ہو جائے گا کیا حج ہو جائے گا اس کا حج کران کا ہو جائے گا اب وہ کیا کرے گی گویا کہ حج کران میں داخل ہو گئی ہے اب وہ منا جائے گی نماز نہیں پڑھے گی قرآن نہیں پڑھے گی ذکر کرے گی دعا کرے گی نو تاریخ کو عرفات بھی جائے گی ٹھیک ہے اور عرفات جا کر کے کیا کرے گی وہ یعنی نماز نہیں پڑھے گی قرآن کی تلاوت نہیں کرے گی صرف دعا اور اسکار کرے گی پھر مزدلفہ آئے گی وہ دس تاریخ کو جا کر کے کنکڑی بھی مارے گی وہ حید اور نفاس والی عورت کے لیے خانہ کعبہ کا طواف کرنا قرآن کی تلاوت کرنا نماز پڑھنا یہ اس کے لیے منع ہے یہ نہیں کرے گی وہ البتہ ذکر و اذکار وہ کرے گی دعا کرے گی وہ ٹھیک ہے اب اگر وہ دس تاریخ کو اس کا حیض ختم ہو گیا یا مان لیجئے گیارہ تاریخ اس کا حیض ختم ہو گیا اب وہ جائے گی طواف کر لے گی صفا مروا کی صحیح کر لے گی یہ اس کا حج حج کران ہو جائے گا کیا ہو جائے گا حج ہو جائے گا فرض کریں اس کا حیض نہیں ختم ہوا اور اس کے آنے کا وقت آ گیا ہے کیا ہو گیا آنے کا وقت آ گیا ابھی تک اس کا حیض نہیں ختم ہو گیا آپ کو تیرہ تاریخ کو وہاں سے نکلنا ہے یا پاکستان سے عورتیں آتی ہیں ہندوستان سے آتی ہیں اب ان کے جانے کا وقت آ گیا اب وہ کیا ہے ابھی تک وہ پاک نہیں ہوئی ہیں حیض ہی میں اب ان کی کیا کنڈیشن ہے اب ان کے سامنے تین راستہ ہے پہلا راستہ تو یہ ہے کہ وہ مکے کے اندر اگر انتظار کر سکتی ہیں تو مکے کے اندر بیٹھ کر کے انتظار کریں اور اگر یہ ناممکن ہے تو اپنے شہر واپس آ جائیں اور اگر دوبارہ ان کے لیے جانا ممکن ہو جیسے سعودی عرب کی ہے جا سکتی ہے دوبارہ لیکن دوسرے ملک کی ہے تو نہیں جا سکتی تو دوسرا جو کنڈیشن ہے جو مکے والوں کے لیے یا سعودی عرب والوں کے لیے وہ یہ ہے یا کویت کے یا آس پاس کے جو شہر ملک کے ہیں عورتیں کہ وہ اپنے شہر واپس آ جائے اور آنے کے بعد انتظار کرے جب پاک ہوگی غسل کر کے جائے اور طواف کر لے وہ اور اس طریقے سے اس کا جو ہے جو یہ حج ہوگا یہ حج قرآن میں تبدیل ہو جائے گا ٹھیک ہے تیسری شکل یہ ہے کہ وہ نہ وہاں ٹھہر سکتی ہے نہ واپس آنے کے بعد واپس جا سکتی ہے دوبارہ تو ایسی صورت میں اس کا حیض ابھی جاری ہے ختم نہیں ہوا ہے تو ایسی عورت کو چاہیے کہ لنگوٹی پہن لے کپڑا رکھ لے وہاں پر اور طواف کر کے فوراً جلدی سے نکل آئے ایسی صورت میں اس عورت کا حج کران مانا جائے گا بات سمجھ آئی یہ اس صورت میں جس عورت کا حیض نہ بند ہو وہاں پر جانے کے بعد اس کو آنا آ گیا تیرہ تاریخ کو واپس آنا ہے چودہ تاریخ آ گئی اس کا حیض نہیں ختم ہو رہا ہے واپس آ جائے اور واپس آنے کے بعد اگر دوبارہ جانا اس کے لیے مشکل تو ٹھیک ہے اگر دوبارہ جانا اس کے لیے مشکل ہے تو ایسی عورت کو لیے طواف فائدہ ضروری ہے کیونکہ طواف فائدہ کیا ہے یہ حج کا رکن ہے طواف کر لے گی طواف کے بعد جا کر کے صفا مروا کی صحیح کر لے گی اس صورت میں اس آدمی عورت کا حج حج قرآن مانا جائے گا کیا مانا جائے گا حج قرآن مانا جائے گا اور اس صورت میں یہ گویا کہ اس کا حج مکمل ہو گیا ہے اس کا حج کیا ہے مکمل ہو گیا ہے یہ عورت کا مخصوص مسئلہ ہے جو آپ لوگوں کے سامنے بیان کیا گیا ہے ہو گیا تو وہ جائیں ساتھ میں آپ کے جائیں اور جو کنڈیشن میں نے بیان کی ہے ان کنڈیشنوں میں سے کوئی ایک کنڈیشن ضرور اس کے ساتھ ہوگی ٹھیک ہے جو تین کنڈیشن میں نے آپ کو بیان کی ہے اگر جو ہے آٹھ تاریخ سے پہلے ختم ہو گیا نو تاریخ تک تو وہ طواف کر لے صحیح کر لے بال کٹا کر کے حلال ہو جائے فوراً افات چلی جائے اور اگر نہیں حلال ہوئی حیض نہیں پاک ہوئی تو وہ کیا کرے گی اس کا جو عمرے کا احرام تھا وہ کران کے اندر بدل جائے گا اب حج قرآن اس کا ہو جائے گا یہ تو جو کنڈیشن میں نے بتایا ہے ان کنڈیشنوں میں سے کوئی ایک حالت ضرور اس کے ساتھ ہوگی جی ہاں اور جی ہاں قرآن پڑھنا اس کے لیے منع ہے تلاوت کرنا ہاتھ میں لے کر کے قرآن ایسے ہی نماز پڑھنا اس کے لیے منع ہے بیت اللہ کا طواف کرنا اس کے لیے منع ہے اور مسجد کے اندر ٹھہرنا اس کے لیے منع ہے اور اس کے ساتھ ہم بستری کرنا منع ہے جی یہ تب ہم چیزیں جب کسی عورت کو حیض آ جائے تو یہ احکام اس کے اوپر لاگو ہوتے ہیں جی ہاں دیکھیے حض دوائیں نہیں استعمال کرنا چاہیے بہتر ایک انسان دوا استعمال نہ کرے کیوں اس لیے کہ دوا استعمال کرنے سے بالخصوص اگر کوئی عورت زیادہ استعمال کرتی ہے تو کبھی کبھی عورت جو ہے اس کا جو سائڈ افیکٹ ہوتا ہے بڑا ہی نقصان دہ ہوتا ہے عورت کے بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے جب اسلام نے دین نے آپ کے لیے آسانی رکھی ہے تو ان آسانیوں میں سے کسی ایک آسانی سے آپ فائدہ اٹھا لیجیے اس لیے دوا کھانا یہ ضرور بہتر نہیں ہے اللہ کی طرف سے بھائی اس میں عورت کا کوئی قصور نہیں ہے اگر عورت نے مان لیجئے تمتو کا احرام بادہ عمرے میں بدل گیا یہ کرام میں بدل گیا اس کو پورا ثواب ملے گا کیوں اس لیے کہ اس کی طرف سے نہیں ہے یہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے ایسے عورت کو ہے آتا روزہ نہیں رکھتی رمضان کے مہینے بعد میں رکھتی ہے اس کو پورا سواب ملتا ہے کیوں اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی اپنی کوئی اپنی طرف سے نہیں ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اس لیے اس میں کوئی ایسی بات نہیں کہ عورت کو ثواب کے اندر کمی ہوتی نہیں ایسا کچھ نہیں ہے کیونکہ اس کی اپنی مرضی نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس لیے میری رائے یہ ہے یا میں جو عورتوں کو رسیحت کرتا ہوں یہ کہ مانے حیض یعنی حیض روک دینے والی گولیاں نہ استعمال کریں اور جب ان کے ساتھ یہ اگر حیض کا معاملہ ہو جائے تو ان جو حالات بتائی گئی ہیں ان میں سے کوئی ایک حالت ان کے اپنے ساتھ اپنا لیں اور ان کا حج مکمل مانا جائے گا ان کے حج کے اندر کوئی کمی نہیں آئے گی شراب کے اندر جی ہاں بہتر یہی ہے ورنہ کچھ علماء نے کہا کہ کھا سکتی ہے حیض کی گولی وہ مانے حیض گولیاں کھانے کی کچھ علماء نے اجازت دی ہے لیکن سننے میں ایسا آیا ہے کہ بہت ساری عورتوں کو نقصان ہو جاتا ہے اور پھر وہ جو مہینہ ہوتا ہے وہ بھی بدل جاتا ہے وقت بدل جاتا ہے کیونکہ وہ اللہ کی طرف سے قدرتی ہے اگر آپ اسے روکنے کی کوشش کریں گے تو اس کا کوئی نہ کوئی دوسرا سائڈ افیکٹ ہوگا اس لیے جو ہے بچنا چاہیے اس کو استعمال کرنے سے لیکن اگر کوئی عورت ایسا استعمال کر لیتی ہے تو اس کا حج اس کا جو ہے حج مکمل ہوگا اور اسے کوئی گناہ نہیں ہوگا جی ہاں نہیں اگر شہرت بھی ساتھ میں رہے کیونکہ محرم تو ضروری ہے جی نہیں اگر نہیں جا سکتا مینا اس کے لیے مجبوری ہے تو سیدھا وہ بھی ارفات جائے گا اپنے شوہر بیوی کے ساتھ میں سیدھا وہ بھی جائے جی ہاں خواتین کے پاس اگر کوئی سوال ہو تو بچوں کے ذریعے سے لکھ کر کے بھیج سکتی ہیں جی ہاں جی ہاں اگر بیمار رہتا ہے ہمیشہ تو میں نے بتایا کہ بھائی حج تو اس کا صحیح ہو جائے گا لیکن سفر کرنا بغیر محرم کے یہ گناہ ہوگا عورت کو لیکن اس کا حج صحیح مانا جائے گا اس کا حج صحیح مانا جائے گا جی ہاں نہیں کر سکتی ہیں یہ خوشبو نہیں ہے یہ صابن ہے ٹیسود وغیرہ ہیں اگر کچھ معمولی خوشبو ہے اس کے اندر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے خوشبو ان کے لیے بنا ہے جس کو خوشبو کہا جائے صابن کو خوشبو نہیں کہتے ہیں اس لیے آپ اگر ایسا صابن استعمال کریں جس کے اندر خوشبو نہ تو بہتر ہے لیکن اگر کچھ اس کے اندر خوشبو ہے آپ اسے استعمال کرتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کے اوپر کوئی فدیہ نہیں ہے کوئی کفارہ نہیں ہے جی ہاں وہ بتائیں گے ان ابھی تو ہم میقات پر پہنچے ہیں میقات پر احرام باندھنے کے بعد کا جو مسائل ہیں وہ انشاءاللہ ہم بتائیں گے چہرہ ڈھاکنا سر ڈھانکنا عورت کے لیے اس کا کیا حکم ہے وہ انشاءاللہ بتائیں گے ہاں ایک بات بتا دیں کہ احرام باندھتے وقت بہت سارے لوگ دو غلطیاں کرتے ہیں غلطی تو لوگ دائنا کندھا کھول لیتے ہیں دائنا کندھا احرام باندھتے وقت کھولنا درست نہیں ہے کب کھولیں گے جب آپ بیت اللہ کا طباف شروع کریں گے تب دائنا کندھا کھولیں گے ایک بات عام طور سے لوگ غلطی کرتے ہیں آپ اسے دھیان دیں گے یہ سنت کہاں پر آپ کے لیے جب آپ بیت اللہ کا طواف شروع کریں گے دوسری غلطی یہ کہہ لیجیے یا دوسری جو عام طور سے لوگوں کے اندر غلط فہمی پائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ لوگ احرام باندھتے وقت دو رکعت نماز پڑھتے ہیں احرام کی کوئی نماز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے احرام کی کوئی نماز اگر آپ کسی نماز کے وقت احرام باندھتے ہیں تو وہ آپ دو رکعت نماز پڑھیں گے جیسے ظہر کی نماز ہے تو زور کی دو رکعت اثر کی چار رکعت دو رکعت انسان پڑھتا ہے کیونکہ انسان مسافر ہے لیکن اگر نماز کا وقت نہیں ہے تو احرام کی کوئی نماز ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے اس لیے احرام کی نماز انسان نہ پڑھے آپ نے دو ہی رکعت نماز پڑھی تھی کیونکہ وہ عصر کی نماز تھی آپ نے زہر کی نماز مکے میں پڑھی مدینے میں اور دو رکعت اثر کی نماز جا کر کے آپ نے کہاں پڑھی تھی مد الحلیفہ میں اور یہ دو رکعت اثر کی نماز تھی کیونکہ آپ مسافر تھے اور مسافر قصر کر کے دو رکعت نماز پڑھتا ہے جیسے آپ طواف کرتے ہیں طواف کے بعد دو رکعت سنت پڑھتے ہیں کہ نہیں صحیح کے بعد پڑھتے ہیں کہ طواف کے بعد پڑھتے ہیں اب اگر کوئی آدمی صحیح کے بعد بھی پڑھے تو آپ کیا کہیں گے صحیح کر رہا ہے غلط کر رہا ہے غلط کیوں اس لیے کہ ہمارے نبی نے صحیح کے بعد نہیں پڑھا ہے ہم بچے کا ختنہ کراتے ہیں ختنے کے وقت دو رکعت نماز پڑھتے ہیں نہیں کرتے ہیں قربانی میں دو رکعت نماز پڑھتے ہیں کوئی آدمی کہے کہ چلو بھائی ختنہ کرا رہے لا دو رکعت نماز پڑھیں ہم کہیں گے یہ غلط ہوگا کیونکہ ہمارے نبی نے ختنہ کرایا حسن حسین کا لیکن آپ نے دو رکعت نماز نہیں پڑھی آپ عیدگاہ کے اندر جاتے ہیں اور عیدگاہ کے اندر صرف دو رکعت نماز عید کی پڑھی جاتی ہے اگر کوئی آدمی جا کر کے وہاں پر دو رکعت نماز پڑھے گا غلط ہوگا ہمارے نبی نے منع فرمایا علی رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ وہ عیدگاہ کی کوفہ کوفہ کی عیدگاہ میں تشریف فرما تھے تو ایک آدمی آیا دو رکعت نماز پڑھنا چاہا تو آپ نے اس کو منع کر دیا لیکن اس نے زبردستی دو رکعت نماز پڑھ لی پھر دوبارہ پڑھنا چاہا تو آپ نے اس کو منع کیا اور کہا بٹھا دیا زمین پر کہا کہ نماز مت پڑھو اس نے کہا میں نماز پڑھنا نماز پڑھنے سے روکتے ہیں تو آپ نے کہا کہ نہیں میں تمہیں نماز پڑھنے سے نہیں روکتا ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مخالفت سے روکتا ہوں ہمارے نبی نے یہاں پر نماز نہیں پڑھی دو رکعت عید کی نماز پڑھی ہے اس کے علاوہ کوئی نماز نہیں میں تمہیں اس سے روکتا ہوں تو زبردستی آپ نے اس کو زمین پر بٹھا دیا تو ہم آپ کو نماز پڑھنے سے نہیں روکتے ہیں آپ کے لیے بہت ساری نمازیں ہیں پانچ وقت کی نمازیں ہیں چاش کی نماز ہے تشریح کی اور جو ہے اور کیا نام عیدین کی نماز ہوتی ہے تاجد کی نماز ہوتی ہے اتیر کی نماز بہت ساری نمازیں یہ نماز ہمارے نبی نہیں پڑھی ہے اس لیے نماز نہیں پڑھی جائے گی تو احرام کی نماز نہیں ہے جیسے عقیقہ کی نماز نہیں ہے جو ہے اور کوئی اور کیا نام ہے خدمہ کی نماز نہیں ہے عیدگاہ کے اندر دو رکعت کے علاوہ کوئی نماز نہیں ہے تو اس طریقے سے یہ بھی جو نماز ہے یہ نماز ہمارے نبی صاحب لوگوں کو یہیں سے جو ہے شبہ ہو گیا کہ ہمارے نبی نے دو رکعت نماز پڑھی تو لوگ کہتے ہیں کہ احرام کی نماز تھی یہ احرام کی نماز نہیں تھی کون سی نماز تھی یہ عصر کی نماز تھی اس لیے اگر آپ کسی فرض نماز کے احترام باندھتے ہیں تو اس وقت آپ نماز پڑھیں گے لیکن اگر کوئی فرض نماز نہیں ہے تو پھر آپ کو دو رکعت نماز پڑھنا جائز نہیں ہے علماء نے منع فرمایا ہے کیونکہ وہی عبادت اللہ قبول کرے گا جو ہمارے نبی کی کے مطابق ہوگا کل بھی انشاءاللہ شاء اللہ کی بات کلاس ہوگی اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو توفیق ددا اللہ خیر السلام علیکم یہ سب کو تقسیم کریں